جناب ایاز بن سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینک ماری تو آپ نے اسے دعا دی اور فرمایا یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے اس نے پھر چھینک ماری تو آپ نے فرمایا اسے زکام ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار سینتیس